عبدل کبیر کے حوالے سے کہا یہ چار بھائی ہیں شریق عبید اللہ امیر اور ابد ال کبیر یہ عبد المجید کے بیٹے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو نو